جی ہاں جب انسان اپنے حالات سے پریشان ہو جاتا ہے تو پھر ایسے میں وہ کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں کچھ میجک ہو جائے یعنی چیز ہو جائے یا باتیں ہو جائیں وعدے ہو جائیں اور اگر وعدہ آپ کی تقدیر کو سدھارنے کا ہو تو پھر لوگ باباؤں کے دروازوں پر کیوں نہ جائیں black magic Aghori practices witchcraft یہ تمام چیزیں جو ہے انڈیا میں صدیوں سے چلے آ رہی ہے اور انفیکٹ بلی کے نام پر کسی کی جان لے لینا کسی کی ہتیا کرنا اور اتنا ہی نہیں میجیکل ریچولس کے نام پر خواتین کے ساتھ بدتمیزی کرنا مالسٹیشن ریپ جیسے گھنونے کیسز یہ تمام چیزیں جان لیجئے قانون جرم ہے جی ناظرین N C R B data کے مطابق سال دو ہزار دس سے سال دو ہزار اکیس کے درمیان تقریباً پچیس سو خواتین کی جان لی جا چکی ہے انہیں وچ کرافٹ کہہ کر یا پھر بھوت پریت یا پھر چڑیل یا آتما وغیرہ جن وغیرہ کے نام پر خواتین کی جان لی جا چکی ہے ساتھ ہی ساتھ انہی تمام ٹائٹلز کے نیچے کبھی ہم موب لنچنگ دیکھتے ہیں تو کبھی پورے کا پورا گاؤں جو ہوتا ہے وہ خواتین کے قتل میں انوالو ہو جاتا ہے کبھی کسی بابا کی غلط مشورے کی وجہ سے ایک پوری فیملی خودکشی کر لیتی ہے یعنی یہ معاملہ نہایت ہی سنگین ہے السلام علیکم ناظرین میں ہوں شائستہ امتیاز حیدر اور آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں ہمارے پروگرام لیگل ایڈوائز میں جی ہاں ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان عطا عباس آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں اپنے بالکل ہی خاص پروگرام میں لیگل ایڈوائز میں اور آپ کو ہماری اس گفتگو کے ذریعے شاید اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج لیگل ایڈوائز میں جو مقدمہ ہے وہ کافی سیریس ہے اور ہم سماج میں ڈیلی بیسس پہ اسے آبزرو کرتے ہیں ارسپیکٹو آف کاسٹ یا ریلیجن یہ چیز آپ نے زندگی میں کہیں نہ کہیں محسوس یا ایکسپیرینس ضرور کیا ہوگا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں بلیک میجک یا وچ کرافٹ کی جو کئی ساری زندگیوں کو صدیوں سے برباد کرتا چلا آ رہا ہے اور آپ کو بتانے میں ہم بہت خوشی محسوس کریں گے کہ اس موضوع پر مزید گفتگو کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ اس ٹاپک میں مہارت رکھنے والی ایک پروفیشنل موجود ہے ناظرین میں بات کر رہا ہوں ایڈوکیٹ ترپتی سنتوش صاحبہ کی جو کہ کیسے آپ ma'am welcome to our show اور جیسے کہ ہم نے ہمارے ناظرین کو بتا دیا ویو کو بتا دیا ہے کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے بلیک میجک ایکٹ سے متعلق اور ہمیں جو ہے اس ٹاپک پر آپ سے زیادہ ایکسپرٹ اور کون ہی ملتا کہ آپ جو ہیں خود مہاراشٹر میں ایک ایسی تنظیم سے جڑی ہوئی ہیں جو کہ لوگوں کی اندھ شردھا یعنی اندھی تقلید کو جو ہے ختم کر رہے ہیں اور اگر یہ اندھ شردھا میں جو لوگ پھنستے ہیں آپ ان کی مدد کرتے ہیں so thank you so much for coming and for your time جی بالکل اور میم اس سے پہلے کہ ہم اپنے سوالوں کی بوچھار کرتے شائستہ ہم اپنے جو ہے سوالات ہمارے ناظرین کے لیے ایک بار دہرا دیں بالکل جی ہمارے ملک میں کالا جادو یا اس کی پریکٹس کرنے والوں کے لیے کیا قانون ہے جادو ٹونا کرنے والے ڈھونگی باباؤں کے لیے کیا سزائیں ہوتی ہیں اس جادو ٹونے کو اکثر کہا جاتا ہے برین واشنگ یعنی اگر کوئی مجرم اس میں پکڑا گیا اور وہ یہ کہے کہ میرا تو برین واش کیا گیا تھا کیا تب بھی وہ مجرم سزا کا حقدار ہے یا پھر برین واش کرنے والے کو کیپٹل پنشمنٹ ملتی ہے اکثر ان معاملوں میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ افراد جو کہ مینٹلی یا سائیکولوجیکلی ویک ہیں کیا یہ میڈیکل کنڈیشنز کی وجہ سے سزاؤں میں کچھ ان کے اوپر نیچے ہو سکتا ہے فار ایگزامپل اگر کسی نے اسی ویکنس کی وجہ سے دولت کی لالچ میں کسی کی بلی لے لی ہو تو اکثر ان معاملوں میں خواتین کے ساتھ مولسٹیشن یا ریپ کیسز بھی دیکھے جاتے ہیں تب ان معاملوں کو سمجھنے میں وکٹمز کو کئی مہینے لگ جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ واقعی کچھ غلط ہوا ہے تو ایسے معاملے میں کب شکایت کروانی چاہیے کیسے شکایت کروائے اور اس کی مدت کیا ہوتی ہے اور کہاں ہم شکایت کر سکتے ہیں اکثر وچ کرافٹ یا کسی پر کسی کالے سائے کا اثر کہہ کر موب ابیوز کرتی ہے یا اسے قتل کرنے میں ایک سے زیادہ افراد کا دخل ہوتا ہے کبھی کبھی پورے گاؤں والے کسی پہ بھوت پریت کی افواہ ڈال کر کسی کو مار دیتے ہیں تب ایسے میں قانون کس طرح موبز کی خبر لیتا ہے عدالت مرنے والے کے ساتھ کیسے انصاف کرتی ہے کیا ہم اس طرح کی پریکٹس اگر کہیں ہو رہی ہے تو اس کو رکوا سکتے ہیں قانون کس طرح سے مدد کرتا ہے اسے روکنے میں سو سب سے پہلے ma'am welcome to our show اور ہم شکر گزار ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت اس اہم موضوع کے لیے دیا سو میم ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ کالا جادو ایک ایسی پریکٹس ہے جو انڈیا میں over the period of thousand years یا برس بھر سے جو ہے کئی سالوں سے چلتی آ رہی ہے اور کئی لوگ اس کا ہمیشہ سے شکار بنتے آ رہے ہیں سو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس اہم ٹاپک کے لیے کیا ہمارے گورنمنٹ نے اس کے لیے کوئی لاس فریم کیے ہے جی ہاں ضرور ایسے قانون ہے ہمارے دیش میں یہ قانون بنا ہے دو ہزار تیرہ میں میں سب سے پہلے تو یہ قانون کا نام کیا ہے بتا دوں انگلش میں <clears throat> اس کا نام ہے Maharashtra prevention and eradication of human sacrifice and other inhuman and Aghori practices and black magic act اس کو مراٹھی میں اس کا نام اس طرح سے ہے مہاراشٹر نربڑی اتر امانوش انشٹ و اگوری پرتھا و جادو ٹونا یا پرتبند کرنے بابت سمول اچاٹن کرنے بابت ادھینیم تو یہ دو ہزار تیرہ ڈسمبر سے امپلیمنٹ ہوا ہے ہمارے مہاراشٹر میں یہ سب سے پہلا اپنا اسٹیٹ مہاراشٹر ہے جس نے یہ قانون اڈاپٹ کیا امپلیمنٹ کیا ہے جی۔ جیسے ہمارے ادھیش نریندر دابولکر انہوں نے اس کی شروعات کی تھی اور ہمارے یہ قانون بنانے کی کمیٹی میں ریٹائرڈ ججز تھے ریٹائرڈ پولیس آفیسرس جو سی پی لیول کے ڈی جی لیول کے تھے جی۔ وہ سب نے مل کے ہم نے ڈرافٹ بنایا تھا اور یہ ڈرافٹ بنایا اور جیسے معلوم ہے کہ یہ قانون بننے والا ہے تو بہت ساری کمیونٹی سے ہمیں بہت بڑا ویروز سہنا پڑا تھا اچھا پہلے یہ قانون چھبیس اٹھائیس قلموں کا تھا سیکشنز کا تھا بٹ وہ دھیرے دھیرے یہ کم کرو یہ کم کرو کرتے کرتے اونلی تھرٹین شیڈولس آر گئے اتنے کم ہو جی۔ گئے اور یہ ایک افواہ پھیلائی جا رہی تھی کہ اس میں اگر یہ قانون آ جائے گا اندشا نرمولن قانون آ جائے گا پہلے اس کا قانون کا نام ایسے شارٹ میں نرمولن قانون رکھا تھا بٹ بعد میں بدل کے جادو ٹونا ویروی قانون ایسا شارٹ میں نام رکھا ہے اچھا تو اس اگر یہ قانون آ جائے گا تو آپ آپ کے گھر میں پوجا نہیں کر سکتے ہیں یا تو آپ منت نہیں مانگ سکتے یا تو مندر میں یا کہاں پہ آپ پردکشنا نہیں دے سکتے ہیں اس طرح جی۔ سے مس انڈرسٹینڈنگ جی۔ پھیلائی جا رہی جی، جبکہ یہ سب اس سے لینا دینا کچھ بھی نہیں تھا تو اس کے اندر ایکسکلوژ بھی ہے کہ کون سی کون سی چیزیں ہیں کہ وہ یہ قانون میں نہیں آئے گی اس کو گناہ نہیں ہوگا تو یہ میں آپ کو تھوڑے بتا جی۔ دوں کہ یہ اس میں اس طرح کے ہیں کہ جس کو اس کے اندر گناہ نہیں مانا گیا ہے کیونکہ یہ جو افواہیں پھیلائی گئی اور یہ اندر شدہ نرملن کا جو قانون ہے جادو رونا قانون ہے کہ یہ صرف کوئی بھی طرح کی ہم دھارمک کچھ جی۔ یہ کرتے ہیں ریلیجیس کوئی بھی ایکٹ کرتے ہیں تو we will be as an accused but یہ ایسا نہیں ہے تو ایسے ہے کہ جیسے انیک سمپردائے ہیں الگ الگ سمپردائے کے لوگ جو ہے پوجا پاٹ کرتے ہیں یا ہر ایک سمپردائے کا الگ الگ طریقہ جی، ہے سب کے ریچولس جی، الگ ریچولس الگ ہے تو جی. اگر اس طرح سے وہ کچھ کرتے ہیں جیسے ہندوؤں میں ہری پاٹ کرتے ہیں کیرتن ہے پروچن ہے کسی سادھو سنت کا پروچن رکھا جاتا ہے جی تو جیسے پارمپرک شاستر ہیں ہمارے جی۔ جو پرانے بھگوت گیتا ہے جی۔ جی۔ یا اس کا پٹھن کرنا یہ بھی ایک گناہ ہو جائے گا اس طرح کی جو اچھا، افواہ تھی اچھا، اچھا۔ تو وہ اس میں سے ایکسکلوڈ کیا ہے کہ آپ اس طرح سے دھارمک کا اگر پرچار پرسار کر رہے ہو تو یہ قانونی جو نہیں اور دیونگت سنت مطلب جو سنت ہو گئے ہیں انہوں نے پاسٹ میں جو کچھ چمتکار کیا ہے جیسے سائی بابا نے پانی سے دیے جلائے ایسے جو چمتکاروں کا کتھن ہے تو یہ کر یہ کہنا اس کا پرچار پرسار کرنا تو یہ سب قانونی جرم نہیں ہوگا جی۔ کہ ان کے کچھ وچاروں کے بکس جی۔ آپ وہ پستکیں بنا کر اگر آپ بیچ رہے ہو یا تو جی۔ اس کا پرسار کر رہے ہو پبلیکیشن کر رہے ہو اف ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہو تو that will not be the offence okay اور جیسے آپ ہمارے گھر کے اندر مندر رکھتے ہیں ہم بھگوان کی پوجا کرنے کے لیے ہر ایک گھر میں ہمیں ملے گا جی ہر ایک کے گھر پہ اپنے اپنے ریلیجیس بلیف رہتے ہی ہیں every religion is having their own belief way of belief different way of belief تو وہ آپ رکھ سکتے ہو آپ کو اگر آپ کے دھرم گرنتھ رکھنے ہیں گھر میں وہ رکھ سکتے ہو یہ سب ایکسکلوڈ کیا گیا ہے کہ اس کے اندر جیسے گرودوارا ہے درگاہ ہے پیگوڑا چرچ یہاں پہ آپ کسی بھی طرح کا شارک اور آرتھک نقصان نہیں ہو رہا ہے جی اس طرح کی اگر شردھاؤں کا پالن کرے جی یہ قانون شردھا کے خلاف نہیں ہے اگر وہ شردھا کا پریورتن شردا جی۔ میں جب ہوگا جی۔ کسی جی۔ کا اس سے فزیکل اور مانیٹری اور مانسک اگر آپ نقصان کر رہے ہو اپنا فیتھ رکھ سکتے ہیں اور جی۔ سارے مسئلوں کا نکلنا ہے تو آپ اس طریقے کی اندھی تقلید سے جو ہے بچنا چاہیے یعنی کہہ سکتے ہیں یہ قانون جو ہے جی۔ ہمارا ویروت کہاں ہے جہاں پہ اندھشردھائیں بڑھتی ہیں جی۔ شردھا کا روپاندر جب اندھشردھا میں ہوتا ہے تبھی جی۔ ہم جی۔ اور یہ قانون میں وہ گناہ ٹھہر رہے ہیں اور کسی نے اپنے آپ کو گاڈ کہہ لیا رات و رات اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس یہ جو ہے سب تم کو مل جائے گا I'm the agent of the god I'm incarnating the supernatural اچھا، اچھا، powers اچھا enlightenment ہو گئی yes کہ میں یہ کر سکتا ہوں میں یہ چمتکار کر کے یہ اچھا کر سکتا ہوں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے بار ایسے ایڈورٹائزمنٹس دیکھتے ہیں کہ کینسر جیسا جو ہمارا جی ڈسیز ہے جان لے جی، بالکل کہ یہ ہم کیور کر سکتے ہیں جو میڈیکل سائنس میں کافی اب تک یہ اب تک اس کے اوپر ابھی تک ایسا کوئی دوا نہیں نکلا ہے کہ جو ایڈوانس سٹیج کا کینسر ہے اس کو پورا پورا سپریس کر یہ کر سکے تو جی۔ یہ ایسے جو دعوے کرنے والے لوگ ہیں وہ ضرور اس میں گنہگار ٹھہریں گے اور جیسے ہمارے کچھ ریلیجیس فیسٹیولس آ رہے ہیں جی۔ تو اس کا پالن کرنا یہ گناہ نہیں ہوگا اوکے یا تو اس کے سمبندھت ہم جو اگر پروسیشن نکالتے ہیں جلوس نکالتے ہیں تو اس کو بھی اس میں سے ایکسکلوڈ کیا ہے بٹ جی۔ یہ جلوس اور یہ یہ جو جو بھی وسرجن کی کی سیریمنی ہوتی ہے جی۔ اگر اس کے اندر کسی کا نقصان نہیں کر رہے ہو آپ اگر آپ پراپر پرمیشن لے کر کیونکہ آج کل ہمیں یہ پروسیشن نکالنا ہے تو we have to to inform the local police station traffic کا ایشو ہو سکتا ہے کیونکہ آپ روڈ پر اگر آ رہے ہو یہ جی۔ وہ بھی آپ پر لگ سکتا ہے جی جی جی جی جی اور پھر جیسے آپ منت مانگتے ہو جی نوس یا تو جو بچہ نہیں ہو رہا ہے تو منت مانگتے ہیں یا کسی چیز کے لیے جی جی جی منت مانگنے تک ٹھیک ہے کہ یہ ہوگا تو میں یہ مندر میں یا مزار پہ جی، چادر جی، مسجد میں جاؤں گا کچھ اچھا کام کر دوں گا ہاں ایسی آفرنگ ہے تو اٹ از ویلڈ اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا بٹ یہ آفرنگ کے لیے Hmm. اگر ایسی منت مانگی ہے کہ مجھے بچہ ہو جائے گا میں کسی کا بلی دوں گا ہاں. کیونکہ یہ آپ نہیں کر سکتے ہو جی. کسی اور کی کی جان لے کے آپ آپ منت پوری نہیں کر یعنی سکتے ایک جان آنے کے لیے دوسری جان لی جا رہی ہے یا تو جی. پھر کوئی بہت ساری کمیونٹیز میں ایسے ہے کہ میرا یہ کام اگر ہو گیا مطلب وہ بھگوان کی کرپا سے اللہ کی مرضی سے ہوا تو میں بکرا کاٹوں گا یا hmm. تو اس کی بلی چڑھاؤں گا جی مرغے کی بلی چڑھاؤں گا اس طرح سے اگر پرانی کی بلی بھی چڑھاتے ہو تو اینیمل اور یہ سب بھی الاؤڈ نہیں ہے تو that will be the offence under this act okay یا تو پھر جیسے بہت کمیونٹیز میں بہت ریلیجنس میں ایسا ہے کہ بچے کے کان یہ کرنا جی کرنا پیئرس کرنا تو یہ ایک حد تک ٹھیک ہے مگر اگر اس کو تکلیف دے کر کچھ آپ کر رہے ہو تو پھر اس میں آفینس ہوگا بٹ اپنا ریلیجن میں اگر ہے کہ بچوں کے کان یہ کرنے ہیں تو کر جی۔ سکتے ہیں جی میم ہم نے اکثر جیسے آپ نے کہا کہ بچوں کے کان کی پیئرسنگ وغیرہ یا کسی طرح سے ان کو ہارم پہنچانا ہم نے جب ہم اس ٹاپک پر ریسرچ کر رہے تھے اور آئے دن ہم خبروں میں دیکھتے رہتے ہیں if you go to see in tribal areas and ایسی جگہوں پر جہاں پر جو ہے آئی ایم سینگ کہ وہاں پر تعلیم ہی نہیں ہے ایجوکیشن ہی نہیں ہے اور بہت جہالت ہے تو ہم نے اکثر ایسا دیکھا ہے کہ بچوں کو اگر کبھی نیمونیا جیسی بیماری ہو گئی ہے یا کوئی چھوٹی بیماری ہو گئی ہے جس کو آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے ٹریٹ کرا سکتے ہیں لیکن ماں باپ جو ہیں وہ چوز کرتے ہیں کہ کسی بابا کے حوالے کر دیں اور ایسے میں جو ہے نیمونیا کی علاج جو ہے وہ سامنے والا بابا نے جو ہے وہ لوہے کو گرم کر کے جو ہے ان کو علاج ٹریٹمنٹ دینے کی کوشش کی ہے تو پھر ایسے یہ تمام جو واقعات یہ جو سارے کیسز آپ کے سامنے آتے ہیں یہ کرمنل آفینس ہوتے ہیں یا کس طریقے کے آفینس ضرور یہ کرمنل آفینس ہے جی. کیونکہ یہ کسی کو تکلیف دی ہے جی جیسے میں نے شروعات میں بتایا ہے کہ اگر آپ کو کچھ فزیکل مینٹل یا اکنامیکل ہیریسمنٹ ہے یا تو اس کا لاس ہے then it will be naturally and یہی قانون نہیں تو اس کے اندر دوسرا جو بھی یعنی ماں باپ جو ہیں اس کے وہ بھی ایک offenders because they are only calling this people here جی کیونکہ اوروں کو تو معلوم نہیں پڑے گا کہ یہ بچہ بیمار ہے جی. صرف یہ بیماری ہی نہیں بٹ ایسے دیکھا گیا ہے کہ گاؤں میں جب ڈاکٹر کا دواخانہ بہت دور ہے جی اور جنرل ابھی ابھی بھی آدیواسی ٹرائبلس اس میں ایسے ہی بلیف ہے کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا ہے بیکاز دے آر دی مطلب کیا بولتے ہیں راکشس ہے وہ لوگ ڈاکٹرس آر ناٹ دی مطلب گڈ ہاں یا they are not the saviour of the life جی تو دے ول گو ٹو دا لوکل جو بھی بابا رہے گا کیونکہ ہر ایک گاؤں میں ایسا ایک بابا بوا ایسا ہی رہتے رہتے ہیں جی، ضرور رہتے ہیں یہ چھوٹے موٹے گھر چھوڑ کر جی، ایک بابا تو ہوتا ہے تو یہ ہر کسی کی شادی کے فنکشن میں ورک کرتا ہے یا تو ایسے چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں وہ کچھ ایسا وبھوتی دیتے ہیں کچھ تعویذ جی۔ ہاں ایسا کچھ نسخہ دے دیتے ہیں کہ اور کوئنسیڈنسلی اگر وہ بچہ یا جو بھی بیمار ہے وہ ٹھیک ہو گیا تو دے بیلیو کہ اس کے پاس ہاں، کچھ لمبی قطاریں لگ جاتی ہیں ہاں، تو اس ایک کا جب بات کرنا ہوتا ہے کہ ارے میرا بچہ تو یہاں پہ ٹھیک ہو گیا تو they immediately start their going there they don't go to doctors even ایسے دیکھا گیا ہے کہ جو گاؤں میں سانپ کاٹ لیتا ہے جی تو سانپ کاٹے یا وہ کیا بولتے ہیں ونچو جی۔, جی وہ بچھو بچو ہاں، جی۔ کاٹتا ہے تو بھی اس کا زہر پھیلنے لگتا ہے پھر بھی وہ ہاں۔ زہر نکالنے کے لیے ایسے بھکتوں کے بھگت جو بولتے بابا جی۔ ان لوگ کے پاس لایا جاتا ہے اور جب بھی اس سے بھی نہیں ہوتا ہے اس کے بعد میں دے مو ٹو دا ڈاکٹر کیس پوری خراب ہو چکی کیونکہ وہ پورا پوائزن جو ہے وہ آدمی کے شریر میں پھیل چکا ہوتا ہے اینڈ دین دے بلیو ارے دیکھو ڈاکٹر کی وجہ سے یہ مر گئے ڈاکٹر hmm. کے پاس ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا دس از دا بلیف لے کر آئے تھے تب تک تو بہت دیر ہو چکی تھی what's the use of coming now people don't believe this people don't believe this کہ it was their own mistake کہ اس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی but they will blame the doctor کہ doctor because till that take the time to go to doctor تب تک یہ آدمی یعنی کی حالت یعنی خراب ہو چکی ایک طریقے سے ان کا جو اندھ شردھا ہے یہ ایک اندھی بلیف جو ان کی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر تو کچھ نہیں کر سکتا جو بابا کر سکتے ہیں بابا بچا سکتے ہیں پر ڈاکٹر نہیں بچا سکتا but it all depends upon mentality because ایک بار اگر ٹھیک ہو گیا اینڈ بابا از لائک کہ ہاں بھائی کچھ پڑھ کے میں نے پھونک دیا سو پیپل ول لائک ہاں اگر نہیں بھی ٹھیک محسوس کریں گے تو then they will like that is a little bit psychological thing also work out behind this کہ جو ہمارے گھر میں بچپن سے ہم لوگ بھی سنتے آ رہے ہیں جی کہ یہ جو اس سے ایسے کچھ کیا کچھ منتر پڑھ دیا اچھا لگا تو یہ دماغ میں ہمارے پیڑھی در پیڑھی چلتے آتا ہے جی. کہ ہاں اس نے کچھ منتر پڑھ دیا جی. اور وہ تو بھگوان کا منتر تھا تو I am feeling better now تو ایک سائیکولوجیکل بھی ہوتا ہے اینڈ دین وہ بابا کو وہ موقع مل جاتا ہے بتانے کے لیے کہ دیکھو میری دوا کی وجہ سے یا تو میری دعا کی وجہ سے oh. hmm. اور کبھی کبھی یہ جو پانی کا یہ کھودنا ہوتا ہے کنواں کھودنے کے لیے بھی کبھی کبھی ایسے جانکاروں کو بلایا جاتا ہے تو کبھی کبھی یہ بابا لوگ ہی یہی کام کرتے ہیں امک امک جگہ پہ پانی آپ کھودو تو وہاں پہ پانی نکلے گا مطلب جیولوجیکل جو ڈپارٹمنٹ ہے اور جوتیش جی۔ کے جی، جی، پترکا دیکھو کیا ہے دیکھو تو یہ بھی ایک حد تک قانون میں گناہ نہیں ہے جب تک آپ کو کچھ نقصان نہیں ہوتا ہے اگر کسی نے بتا دیا تیرے ہاتھ میں تو لکھا ہے تو دو دن میں مرنے والا ہے ہی ڈائز تو یہ غلط بات ہے تو then it will be lost as a offence جو کوئی ایسا کرتا ہے مثال کے طور پہ جو ڈھونگی بابا وغیرہ ہے جو لوگوں کی جان کے ساتھ کھیلتے تو گورنمنٹ کا کیا ایسا قانون ہے کیا سزا ہے ان کے لیے قانون تو جیسے میں نے بتایا جی۔ کہ یہ جو ایکٹ آیا ہے جادو ٹونا act two thousand thirteen it is specially for the black magic مطلب یہ جو بھی ایسے اس طرح سے جس کا پرچار کرنا پرسار کرنا یا کسی کا نقصان کرنا کیونکہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ میں نے یہ آپ کا پرابلم میں سالو کر کے دوں گا بٹ اس کے بدلے میں آپ کو اتنا اتنا پیسہ دینا ہے and there is a loss economic loss loss is is also also there your mental there کیونکہ ایسے بہت سارے مسئلے ہیں کہ جو ان کے جھاڑ پھونک کرنے سے یا جی۔ کچھ ایسی نسخے دینے سے حل ہونے والے نہیں ہوتے کیونکہ بہت بار ہم لوگ دیکھتے ہیں ٹرین میں بس میں ایسے اسٹیکرس چپکائے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی۔ میں ہم لوگ آپ کا جی یہ کر دیں گے یا تو جی، کھویا ہوا جی، پیار جی، واپس ملے گا آپ کا جمین جملہ یا پتی پتنی کا کچھ جھگڑا ہے تو یہ ہم لوگ سالو کر کے دیں گے جبکہ وہ سالو ہوتا نہیں ہے اور مسئلہ <laughs> بیٹا نہیں ہو رہا بہت یہ سب یہ جو ہے اس طرح سے ایڈورٹائزمنٹ چپکانا اور اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا پبلش کرنا یہ سب اس قانون کے انترگت گناہ ہے جی جی, جی، تو you can not forward all kind this kind of کیونکہ ہم لوگ کبھی کبھی فوٹو نکال کے دوسروں کو بھی فارورڈ کر جی، دیتے ہیں اس گناہ میں ہم بھی شریک ہیں yes you are also one of the part of that offence جی جی یہ جی۔ گناہ ہے even we receive the WhatsApp messages کہ یہ میسیج آج کے دن میں دس منٹ کے اندر دس جن کو فلاں فلاں کو فارورڈ کرو تو آج آج کے دن میں آپ کا کچھ اچھا ہوگا یا تو کسی بھگوان کے نام سے کیا شکروار ہے سنتوشی ماتا کا وار ہے اگر آپ دس جن کو بھیجو گے تو سنتوشی مت آپ کے پرسن جی نہیں بھیجا تو پھر آپ کے ساتھ کچھ کے ساتھ کچھ غلط ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ میسیجز اگر فارورڈ کرتے ہو تو that is also offence under this act okay ناظرین تو جیسے میم نے بتایا ہمیں کہ کس طریقے سے ہم جو ہے جانے انجانے میں یا پھر جہالت میں یا پھر کم معلومات کی بنا پر یا پھر اپنی اندھ شردھا کی بنا پر جو ہے اس طریقے کی چیزوں میں ہم خود بھی جو انوالو ہو جاتے ہیں بہت ڈر کے یا بہت زیادہ کسی کے اوپر بھروسہ کر کے ہم یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں تو جیسے میم نے بتایا یہ سب بھی جو ایک آفینس ہے ایک جرم ہے اور آپ جو ہیں اس جرم کے حقدار ہیں بھاگی دار ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی اس کے کانسیکوینس جھیلنے پڑ جائیں میم یہیں پر ایک بہت ہی اچھا سا سوال تھا جیسے آپ نے بتایا اس طریقے کے آج بھی ٹرین میں بسز میں ہم کو ملتے ہیں اگر کسی نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نے آپ کا جو پرابلم ہے چالیس دن میں دس دن میں گارنٹی ہے میری کہ میں آپ کو اس کو جو ہے بہت جلدی نپٹا دوں گا اور اگر یہ کام نہ ہو تو کیا کوئی جو جس نے یہ گارنٹی لیا ہے یا بابا کو پیسے دیے ہیں جو بھی دیا ہے کیا ہم کسٹمر کورٹ جا سکتے ہیں کہ انہوں نے وعدہ خلاف کیا ہمارے ساتھ انہوں نے جو ہے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا نہیں نہیں ایسے معاملوں میں یہ کنزیومر کورٹس میں نہیں جا سکتے بیکاز کنزیومر کورٹ میں جانے کے لیے what we have to look کہ کسی چیز کے بدلے میں ہی از گیونگ یو سروس اور goods goods and services there are two parts کہ آپ نے کوئی گڈس خریدا کوئی چیز یس جی۔ کسی چیز خریدی ہے اور اس کا آپ کو بل ملتا ہے جی جی then only you can approach to the consumer تو اس کے اندر یہ دھوکہ دڑی آپ کے ساتھ ہو رہی ہے بٹ جی۔ اس کا آپ کو کوئی ریسیٹ نہیں ملتا ہے whatever payment you make to this kind یہ قانون ہے نا جو ہمارا ہمارے گیارہ شیڈیولس ہے this act is only two section second section is the definition ہر ایک جو قانون میں ہوتا ہے کہ دو نمبر کا section always it's for the definitions and اس میں جو تین نمبر کا سیکشن ہے اٹ از فار پنشمنٹ اچھا اور اس کے بعد میں جو شیڈیولس دیے ہیں اس کے اندر سب سیکشنس بول سکتے ہیں ہم کہ یہ شیڈیولس دیے ہیں تو whenever any offence is getting registered تو police has to put the section three and in to bracket they have to write the schedule number کہ اچھا۔ کون سا گنا مطلب ہمارے پاس جو گیارہ شیڈیولس ہے اس کے حساب سے کچھ آپ کے ساتھ گھٹنا گھٹی جی۔ ہے تو they have to the schedule so first schedule is that کہ اگر بھوت پریت ہم بولتے کبھی کوئی آدمی وچتر کرنے لگتا ہے جی۔ تو ہم لوگ بولتے اس میں تو بھوت لگ گیا ہے اور پھر بھوت جھاڑنے کے لیے ہم لوگ کسی کو بابا کو پکڑتے ہیں اینڈ پھر وہ ہی اپلائیز ہز ٹرکس اس کو کبھی باندھا جاتا ہے بہت بہت مطلب یہ اگوری یہ شبد کیوں فزیکل اسالٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ یس اس کے اندر فزیکل اسالٹ ہوتا ہے کہ اس کو باندھا جاتا ہے اور یا تو کبھی کبھی ہم لوگ فلم میں بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ بھوت کو باٹلی کے اندر بند کر دیا ڈھکن لگا کے باٹلی پھینک دیا کوئی مسئلہ جو بھوت نکل گیا جانے سے پہلے حل نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے تو یہ سب مطلب ہم لوگ نے بچپن سے دیکھا ہے سنا ہے تو اس طرح سے یہ بابا بوا لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو ڈنڈے سے مارتے ہیں یا تو پھر وہ جھاڑ پھونک کرنے والا یہ جی۔ ملتا ہے اس سے اس کو جھاڑتے ہیں جی۔ یا تو کبھی کبھی اس کے بالوں کو باندھ کے جی، مطلب زنجیر میں باندھ دیتے ہیں لوگوں کو طریقے اپناتے ہیں اسی لیے اس کے اندر اگور یہ شبد ورڈز استعمال کرنے کا کارن یہی ہے کہ یا تو کبھی کبھی اس کو کچھ ایسی طرح سے جیسے آپ نے بتایا کہ گرم سلیا گرم کر کے اس کو چٹکے دے چٹکے دے رہے تو اس طرح سے بھی اس میں کرتے ہیں کہ بھوت نکل جائے مطلب وہ دکھانے کے لیے کہ بھوت نکل رہا ہے یہاں سے اور یا تو پھر کبھی کبھی اتنی بری مطلب اتنا ایسا طریقہ استعمال کرتے کہ اگر بھوت نکالنا ہے تو سب کے سامنے you have to do the sexual activity with the person اگر وہ لیڈی ہے تو دیٹ از ویری یہ بہت ہی بڑا ٹارچر ہے اس کے لیے بالکل تو اس طرح سے بھی کیا جاتا ہے یا تو پھر کبھی کبھی جو مل موتر ہے وہ سامنے والا آدمی کا اس کو گرہن کرنے بولا جاتا ہے تو اسی لیے یہ قانون میں یہ ورڈ استعمال کیے ہیں کہ that is inhuman and aggravating کہ وہ سب اس کا مل متر پینے سے یا تو پبلک میں اس طرح سے سیکشل ایکٹیویٹی کرنے سے اس کا بھوت نکلنے والا نہیں ہے but they apply all these kind of thing یعنی آپ انسانیت سے اتنا نیچے گرا دیتے ہیں کسی کو کہ وہ جو ہے سامنے والا اپنے آپ کو انسانی بہت گلٹی فیل کر رہے جی، لیکن سوال یہاں پہ اٹھتا ہے کہ جب انسانیت اتنا گر چکی ہے اور اتنا جب باباؤں نے اتنا جب جال بچھا دیا ہے تو جب یہ اوپنلی پروپوگیٹ کرتے ہیں ہیں ہیں بس اور ٹرین میں ہم دیکھتے فون نمبرز بھی گئے رہتے تو یہ کیسے ہوتا ہے نا کہ کبھی کوئی کرے کیا ہو رہا ہے پہلے بہت ایسے چپکے ہوئے ملتے تھے یا تو ہم لوگ کوئی برج کے جی۔ بس جی۔ جا رہے تو ریلوے برج ہے بس جی۔ کے اوپر بہت عام ہوا کرتا تھا بٹ ابھی آپ آبزرو کر رہے ہوں گے کہ یہ سب کم ہو گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندرشردھا نرمولن سمیتی نے اس کے پیچھے کام کیا ہے کہ یہ سب بند ہونا چاہیے کہ جو پبلک پلیس میں جہاں پہ پبلک زیادہ سے زیادہ موو کرتی ہے اور وہ پڑھ کے یہ اندرشردھا میں اور بلیو کرتے ہیں بلیو کرتے ہیں اور اس کے اندر ہی گھومتے رہتے ہیں تو پھر اس کے اس سے بچانے کے لیے ہم لوگ نے یہ اپلائی کیا تھا اور پھر یہ ہر ایک اتھارٹیز نے ریلویز اور سب نے ابھی بتایا ہے کہ اگر if you find any kind of ایک ویجیلنس رکھے کہ یہاں پہ اس طرح سے کیا ہو رہا ہے ریلویز چیک کرے یا تو جو بس ڈیپو ہے بٹ وی نو کی گورمنٹ ہر جگہ پہ نہیں سکتی یہاں پر ایک چیز بتانا چاہیں گے میم آپ نے بتایا کہ آپ لوگوں کی اتنے آپ نے شکایت اٹھائی آپ نے جو ہے اتنے اس کے لیے جو ہے پروپوگیٹ کیا لوگوں کو اویئر کیا ہم نے یہ بھی نوٹس کیا ہے کہ پہلے جو ہوتا تھا نا پہلے بڑے بڑے دعوے ہوتے تھے جیسے کہ آپ کو کوئی بھی دولت مل جائے گی اور آپ کا یہ ہو جائے گا وہ اب جو ہے دعوے تھوڑے سے سافٹ اینڈ پر آ گئے ہیں کہ جی. آپ کا پرسنل مسئلہ ہم حل کر دیں گے مطلب طلاق کا مسئلہ جو وکیل نہیں حل کر پا رہے ہیں وہ یہ بابا حل کر دیں گے یا پھر ایسا کوئی مسئلہ جو کہ ڈاکٹر نہیں کر پا رہے ہیں وہ یہ مسئلہ جی. تو یہ چیزیں ہوئی ہیں یہ تھوڑے بہت چینجز آئے ہیں لیکن بٹ ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ وہی بینر ہے آپ نے اپنا ایڈورٹیزمنٹ تو لگا دی لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی کرا سکتے ہیں ہم تو یہ بھی کر سکتے ہیں ہم تو اس کی میں بھی ایکسپورٹ ہیں تو اس طریقے سے لوگوں کو بے وقوف بنانے کا جو بزنس ہے وہ کہیں نہیں جا رہا ہے وہ بالکل وہیں کا وہیں ہے یہ جی۔ ایک طریقے سے لوگوں سے پیسے اینٹنے اور ان کو بیوقوف بنانے کا ہی دھندا یہ بابا لوگ کرتے ہیں جی بیکاز دے سیلس نو ایسا کوئی بھگوان کا کوئی چمتکار نہیں ہوتا ہے کہ جسے سامنے والا یہ ہو سکتا ہے جی کہ ہم لوگ نے ایسے بہت باباؤں کے مطلب بھانڈے فوڑے ہیں وی ہیو ریویلڈ دیر جو بھی اچھا۔ غلط کر رہے ہیں جی۔ کس طرح سے چمتکار کر کے نکل رہے ہیں جی، جی، جیسے ستیہ سائی بابا تھے ساؤتھ میں اچھا وی نو ابھی آج کا پیڑھی کو معلوم دس جنریشن میں not be knowing that Satya Sai Baba سو ہی واز ٹیلنگ کی آئی ایم دی انکارنیٹیڈ آتما اچھا سائی بابا اچھا، چمتکار کر سکتا اوکے وہ وبھوتی نکالتا تھا ہاتھ ایسا گھماتا تھا سب بھکتوں کے سامنے اور ہاتھ سے ایسے وبھوتی گرنے لگتی تھی اینڈ کبھی کبھی کوئی جو بھی جیسے مطلب کرائٹیریا تھا جی۔ غریب آدمی جاتا ہے اس کے پیر چنے تو اس کے ہاتھ میں وہ وبھوتی دے گا مطلب جو راک ہوتی ہے وہ دے گا اگر کوئی تھوڑا اچھا رچ آدمی ہے تو وہ ہاتھ سے کچھ سونے کی انگوٹھی یا اس طرح سے کوئی جی۔ اچھی چیز نکال کے دے گا once over prime minister Narasimha Rao he went to ہم ان کو سونے کی چین نکال کے دی تھی دین وی چیلنج ہم کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ نکال رہے ہو بڑی چیزیں نکالو جیسے گہو چاول ایسے نکالو تو غریب لوگوں میں جی۔ سونے کا انگوٹھی دے رہے ہو یعنی اور جو ہے بس گیہ نکلتے بڑی چیزیں نکالو جیسے ناریل نکالو بڑی بڑی چیزیں نکالو بٹ ہیڈ اور challenge and we have the video کہ وہ سونے کی چین اس نے نرسنگ راؤ کو کیسے دی پرائم منسٹر جاب نے دی because they have the slaves آپ آبزرو کرو کہ پہلے والے بابے بابا جو تھے لمبا سلیوز کا جبا پہنتے تھے اینڈ دے ہیو دا اندر ایک سلائی رہتی تھی کہ اس کے اندر نظروں کا دھوکا اور ہم آبزرویشن نہیں ہوتا ہے ہمارا وہ کیسے نا بولنے میں ایسے ہمیں گمراہ کرتے ہیں اتنا مطلب ان کا وہ پرسنالٹی یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ وہی دیکھتے رہتے وہ کیا بول رہے وہی سنتے رہتے اینڈ پھر وہ کس طرح سے ہاتھوں کا اپنے باڈی جی، لینگویج وہ جی، جی، وہ تو نظر بند یہ ہاتھ ایسے ہی رکھتے ہیں ہاں۔ اور جب وبھوتی نکالنے کا وقت آتا ہے یا تو ایسے کسی کو چین یا کچھ نکال دیں یہاں سے وہ گر کے سیدھی ایسے ہاتھ میں آ رہی ہے یہ ویڈیو ہمارے پاس ہے آج بھی اینڈ ناٹ اے سنگل ایسے چمتکار کرنے والے باباؤں نے آج تک ہمارا چیلنج ایکسیپٹ نہیں کیا we have keep twenty five lakhs in fix deposit for such kind of challenges no has accepted and come forward to get this challenge done ابھی جو باگیشور بابا ہے جو پرچی کھول کھول کے سب کا یہ بتاتا ہے حل بتاتا ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے بتا سکتا ہوں جی کہ آپ کے کیا کیا سمسیا ہیں جی۔ پرچی نکالتے ہیں جی تو he is also not challenge accepted over challenge تو مطلب ایسے جو بڑے بڑے بابا لوگ ہوئے میم آپ نے جیسے بتایا کہ اس طریقے سے لوگوں کو جو ہے نظر بند کر دیتے ہیں یا بس ٹرک جو ہے ان پہ آزماتے اکثر بار ایسا دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ جو کہ ایسے بابا ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کا برین واش کر دیتے ہیں کہ وہ ان کو کسی ایک چیز میں اتنا بلیو دلوا دیتے ہیں کہ اگر تم نے اس یو نو بچے کی جان نہیں لی ہمارے پاس ابھی ریسنٹ کیس ہے جہاں پر ایک لڑکے کو جو ہے اس کے اسکول کے جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں انہوں نے مل کے جو ہے اس کی بلی لے لی کیونکہ ان کو اسکول فیمس کرانا تھا تو اب اگر ایسے کچھ کیسز سامنے آتے ہیں جہاں پر جو مجھے میں وہ کہے میرا تو برین واش ہوا تھا تو پھر ایسے میں کس طریقے سے جو ہے اس پر کیس ہوں گے کیا اس کو کیپٹل پنشمنٹ ملے گی ہاں because he has taken one life once we take away once life it is an criminal offence and we have other sections we have other acts for that murder کا سیکشن مرڈر کا سیکشن لگنے والا ہے جی۔ پہلے جو آئی پی سی تھا تین سو دو لگتا تھا جی۔ ابھی بی این ایس میں ایک سو تین قلم جو ہے وہ مرڈر کے لیے لگے گا تو وہ قلم تو ان کے اوپر لگے یعنی وہ یہ نہیں بول سکتے defence because then afterward during the further investigation اس میں یہ فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ ریئل میں he was under some kind of this medical test میں یہ آ سکتا ہے and then you can prove اچھا سمٹائمز ہپنوٹزم آلسو ورکس کہ ہپنوٹائز کرنا جی۔ اور سامنے والا آدمی ویسے ایکٹ جی۔ کرے گا جی۔ کہ وہ جو کر رہا ہے وہ اس کو پتا نہیں کیا کر رہا ہے کسی کے کہنے پہ کر رہا ہے کسی پہ ہاں بٹ ہی کی ناٹ ٹیک دیٹ ڈیفینس کیونکہ اس نے وہ ایکٹ کیا ہے because now we have the forensic labs and they will take the fingerprints تو وہ اگر آ رہا ہے دین ہی ول بی سو دے میں mostly target the rich people in the sense کیا آپ آئیے میڈیٹیٹ کیجیے اور اسی میڈیٹیشن کے بہانے میں دے گیٹ ڈرگڈ جی ہاں، اسی بہانے میں پورا ان کا سپلائی چین اس سکسیزفل آدمی اس رچ آدمی کے ذریعے کیا جاتا ہے جی، جی، جی۔ تو کس طرح سے اس پورے ریکٹ کو آپ what is your see about this situation یا اکثر وکٹمز جی، کو بھی جی، ایسے دیکھا جاتا ہے کہ وکٹمز کو بھی جو وہ کسی نشیلی چیز کا عادی بنا چکے ہیں جس کی وجہ سے وہ خود بھی جو ہے بابا کی شیلٹر سے باہر نہیں جانا چاہتا یا پھر وہ خود بھی جو ہے کسی طرح کی ایک ہیلوسینیشن ورلڈ میں ہے تو پھر کیسے ان لوگوں کو میں آئے تھے آپ کو پتا ہوگا شاید اوشو کر کے جی جی he use to use this trick اچھا کیونکہ تبھی ہمارا انڈین سوسائٹی تھوڑا ویسٹرن کنٹری کا سب اڈاپٹ کلچر لے رہا تھا اینڈ دین صرف دارو پینا اور یہ نشے کی چیزیں سے الگ کچھ چرس گانجا ایسے کچھ نشیلے پدارتھ تھے کہ جو آپ کو بہت اچھا محسوس کرے گا you are in third world تو یہ اس زمانے سے ابھی شروع ہو گیا ہے کہ that time till that time onwards only males were using this but after that when Osho's era came ladies also started yes they also started taking that and you must be knowing کی ایک فلم بھی آئی تھی زینت امان اس میں تھی جو she was also taking drugs and film اس کا بھائی دیوانند بتایا گیا تھا جی جی I don't remember the film name of the film جی بٹ یہ بھی یہی کنسیپٹ تھا کہ جو ہمیں تھوڑا ویسٹرن کنٹری کی جیسے لائف جینے جی ہپی کلچر یس تو وہ کلچر آنے لگا تو لوگوں کو لگنے لگا کہ یس دس از دا نارمل تھنگ کہ ہم کو تھوڑا انجوائے کرنا ہے meditation means drugs yes we want to get rid of over tensions in this today's day تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے اور اسی بات کا فائدہ جو آپ کو من شانتی چاہیے جو آپ کی مینٹل شانتی چاہیے اسی جی۔ کی وجہ سے یہ بابا لوگ زیادہ سے زیادہ باہر آئے ہوئے ہیں جی۔ بابا جو ہمارا پہلے کا پکچر تھا دماغ میں وہ بابا تو میڈم پینٹ شرٹ میں تھاز پڑھے لکھے بابا ہے ابھی ابھی تو they are using technology to fool you advance technology ابھی ہم لوگ تو ابھی آرٹیفیشل بڑے بڑے کیس ہیں کہ وہاں تو اگر یہ بابا اس چکر میں پائے جاتے ہیں جو کہ کسی کو ڈرگ دے رہے ہیں کسی کو جو اس طریقے کی لت لگا دی ہے کیس خراب کر دیا ہے تو ان کے اوپر جو ہے نارکوٹکس وغیرہ جو ہے وہ لگ سکتا ہے ایون یہ بھی لگ سکتا ہے کہ اف ہیز وہ کچھ اس کے اوپر پروپگینڈا کر رہا ہے پرچار کر رہا ہے کہ آپ کو آپ کی من شانتی میں دلوا دوں گا یا تو آپ کا کوئی جو ایسا ایسی بیماری ہے جی۔ جان لیوا بیماری ہے جی کہ جو ڈاکٹر لوگ نہیں سلجھا پا رہے وہ ہم جی۔ کر دیں ایسے بہت بار ہمارے ساتھ ہم لوگ کے پاس بہت سارے ایسے کمپلینٹس آتی ہے ریسنٹلی ہم نے کھوپولی میں ایسے آیا تھا کوئی لیڈی تھی اس نے بڑے بڑے پوسٹرس ڈسپلے کیے تھے کہ آپ کی کوئی بھی جان لیوا بیماری ہے تو آپ ہمارے پاس آؤ ہمارا کیمپ لگا ہوا ہے we will give you the medicines and your disease will be cure اور اس کے اندر یہ کینسر تھا لکوا تھا یہ سب بیماریاں بڑی بڑی بیماریاں لکھی ہوئی جو ہاسپٹل نہیں کر جی، پائے دین ڈاکٹر وائی اتنا پیسہ دے دے کے بچے ڈاکٹر کی پڑھائی کر رہی ہے وائی کے اتنے بھرے ہوئے بالکل تو انہیں کے پاس جاؤ بابا بواؤں کے پاس جاؤ مولوی کے پاس جاؤ ان سے ہی جھاڑ پھک کا جو تعویذیں لے لو جی۔ وہی باندھ کے گھومو ڈاکٹر کی ضرورت ہی کیا ہے اگر they are using this second medical treatment many people don't know about this act کہ یہ نیا ایکٹ جو آیا ہے even most of the police also doesn't know and we have tried yes we have tried کہ ہم لوگ خود پولیس اسٹیشن جا کر یہ ایکٹ جو ہے بک ہے وہ لے کے ہم خود گئے ہیں اور ان کو اویئر کیا ہے کہ this kind of act is prevailing and then you can use this act once you find this and in یہ ایکٹ کے اندر ایسے کہ ویجیلنس آفیسر اب P I level of police officer police inspector level کا جو آفیسر ہوگا ہر ایک پولیس اسٹیشن میں he can work as vigilance officer and if he find himself کہ یہاں پہ کچھ ایسا ایسا جادو ٹونا کا کچھ کیس ہے یا تو کوئی فسا رہا ہے ایسا کوئی جوتیش ہے کوئی جی، بابا ہے یا جی، پیسے لے کے بھاگ گیا تو ایسا کچھ کر رہا ہے تو he himself also can register the complaint or otherwise he gets the knowledge کہ ایسا کوئی آفینس اپنے جوریسڈکشن میں ہو گیا ہے تو he can also investigate suo motu suo motu yes yes he also can register the offence against that یا تو خود وہ پریمائسز میں جا کے خود اس کو وہ اتھارٹی ہے he can go without any order and investigate the offence جی جیسے جی۔ یہ ہم لوگ نے بھی بہت بار کیا ہے کہ ایسے بابا لوگ جب ہی چیلنج کرتے ہیں then we have approach the police and then they police جا کے پہلے ویریفائی کرتے ہیں کہ yes it's happening because sometimes they send some bogus customer بھیج کے ان کے ساتھ تھوڑا ڈیل کر جی، لیں کیس کو دیکھنے کے اینڈ دین وی ہیو کاٹ دی ایسے بہت ہم لوگ نے کیے جی، ہیں کیسز کہ ہم لوگ ایسے پولیس کی مدد سے پھر ان لوگ کو پکڑا ہے اچھا۔ بہت ایسے بابا لوگوں سکسیس کیسز ہیں ہمارے پاس so I would like to quote one famous case it was in two thousand fifteen in Dombivli it had happen کہ ایک جو بابا جیسے میں نے بتایا کہ he was a sophisticated staying in a posh locality and he was L I C agent and اس کے گھر میں دربار تھا بھگوان کا سب لوگ آتے تھے جاتے تھے but once a lady she was very poor she said کہ مجھے پیسوں کی بہت ضرورت ہے میں بہت غریب ہوں دین ہی سیل کہ میں پیسوں کو بارش گرا گرا سکتا ہوں اینڈ وہ بھی دو کروڑ کا تو دو کروڑ ملنے والے ہیں وہ لالچ میں بٹ ہی سیڈ کہ for that you have to bring fifty thousand rupees and she she was was very so searching for some بڑی who can give that fifty thousand to her تو پچاس ہزار کون دے رہا ہے وہ ڈھونڈ رہی تھی اور ایسے ہی ہمارے ایک این جی او کے کسی پہچان والے کے پاس وہ پہنچ گئی اینڈ دین اس نے بتایا این جی او کو and then N G O to the joint police commissioner and child protection unit انہوں نے مل کے ایک ٹریپ بنایا جی کہ چلو یہ ابھی صحیح موقع ہے بٹ جو اس نے ایک کنڈیشن رکھی تھی دو کروڑ کا بارش گرانے تک ہمیں کوئی پرابلم نہیں تھی بٹ اس کے اندر جو اس نے کنڈیشن رکھی تھی ہی وانٹیڈ نو پچاس ہزار از آلسو اوکے بٹ ایک ورجن لڑکی چاہیے ایک مائنر لڑکی چاہیے جو چودہ پندرہ سال کے بیچ ہو گوری چٹی ہو اس کو کسی نے چھوا نہ ہو مطلب ورجن ہی چاہیے تھی بال لمبے ہو جی۔ اس طرح کے کرائٹیریا میں بیٹھنے والی کوئی لڑکی لے کے آؤ اور پچاس ہزار لے کے آؤ پھر دو کروڑ کا بارش گراتا ہوں تو دو crore is a big thing مطلب وہ بہت غریب عورت تھی ہاں۔ تو وہ تو اتنی خوش ہو گئی کہ یہ تو وہ کچھ معمولی چیز ہے بہت کوئی بڑی کنڈیشن نہیں ہے پچاس ہزار کہیں سے نہ کہیں سے لے کے میں دلوا دوں گی کیونکہ after two crore she will give back تو اس اس میں وہ ڈھونڈ رہی تھی and she was doing catering work تو وہاں پہ ایک لڑکی کیٹرنگ کا جو شادیوں میں سے فنکشنس میں سرو کرتے ہیں تو ویسے ایک لڑکی اس کو دکھ گئی کوالیفیکیشن کے یس تو she was putting eye on her and then she realize کہ ارے یہ تو اس کے ساتھ ایک کام کرنے والی جو عورت ہے اس کی بھتیجی ہے then she spoke with that lady and she وہ لیڈی بھی پورے اندھے ہو گئے پیسوں کے اماؤنٹ کے سامنے بیکاز شی پرومسڈ ہر کہ ہم لوگ ڈسٹریبیوٹ کر لیں گے آپس میں دو کروڑ ہے شی گاٹ ریڈی دین ابھی سوال تھا کہ جس کی بچی ہے اس کے ماں باپ کے ساتھ بات کی جائے تو mother was step mother father was there اس کی گرانڈ مدر تھی گرانڈ مدر سے بات کی اینڈ پھر سب لوگ مل کے پلاٹ بنایا کہ لڑکی کو بابا کے پاس لے کے جانا ہے اینڈ بچی کو بتایا کہ وہاں پہ جا کے وہاں پہ جو وہ پوجا ودھی کریں گے you have to support that وہ جو کہے گا وہ تجھے کرنا ہے ڈینائی نہیں کرنا ہے وہاں سے بھگ کے نہیں آنا ہے جو بھی ہوگا وہ تیرے ساتھ وہاں پہ وہ بھگوان کرے گا and I would like to say کہ وہ بابا تھا وہ ہندو تھا وہ لڑکی جو لے کے گئی وہ مومڈن تھی تو یہ مطلب پھر وہ بابا کے بدن میں جو آنے والا بھگوان تھا وہ چینج ہو گیا ہی سیڈ کہ میرے بدن میں جین آئے گا اینڈ جین وہ لڑکی کو جب لے کے گئے تو تبھی وہ پورا پولیس کا ٹریپ تھا کہ اس کے ساتھ میں پیسہ لے لے کے جو گیا پچاس ہزار تو ان لوگ کو باہر بٹھایا تھا ہی سیڈ کہ آپ لوگ یہیں پہ بیٹھو میں اندر وہ لڑکی کو لڑکے کے ساتھ میں پوجا ودھی کرتا ہوں ہی ڈرو ہر ٹو دا بیڈ روم اور پھر ایک ٹریپ کا یہ تھا کہ وہ آدمی نے مس کال دینا تھا جو سینئر پولیس آفیسر تھا then they will come and catch that باپ تو لڑکی کو اندر وہ بیڈ روم میں لے کے جاتا ہے اور وہ عورت بھی جو تھی جس کو پیسے کی ضرورت تھی شی واز آلسو دیر تو وہ باہر کے روم میں بیٹھے تھے پھر اندر جب ہی بابا گیا then he started removing then he light اگر یہ چلایا hmm. تو وہ لڑکی کو سفوکیشن ہونے لگا then she try to come out of the bedroom تو وہ بابا نے اس کو چلایا کہ نہیں ابھی دیکھو جو بھی آپ کو یہاں پہ لایا گیا ہے تو میرے بدن میں بھی جین آئے گا جو بھی کرے گا وہ جین کرے گا hmm. اور ایک پتی پتنی کے بیچ میں جو ہوتا ہے ویسے یہ جین hmm. چاہتا ہے کہ ہم کریں <coughs> تبھی یہ دو کروڑ کی بارش گرے گی اور لڑکی نے بھی بلیو کیا کہ ٹھیک ہے جو بھی ہونا ہے but she was not feeling comfortable yes and then اس نے اس کا دوپٹہ نکالنا شروع کیا اینڈ وہ اندر چلا رہی ہے اس کا آواز باہر اپنا جو آدمی بیٹھا تھا اچھا اور پولیس جو ہے وہ انٹروین نہیں کر رہی ہے پولیس سب بلڈنگ کو گھیرے ہوئے تھے بلڈنگ کے دو گیٹ تھے دونوں گیٹ پہ پولیس سول ڈریس میں تھی بلڈنگ کے نیچے کھڑی تھی because he was staying on second floor بچی نے چلانا شروع کیا ویسے پھر اس نے مس کال دیا پولیس کیمپ اینڈ جیسے دروازہ کھٹکھٹایا وہ بابا صرف ٹاویل گنڈال کے دروازہ کھولا اینڈ وہ لڑکی کے بال کھلے تھے اس کے بدن پہ دوپٹہ نہیں تھا ڈریس کا تھوڑا زپ کھلا ہوا تھا وہ ٹیڑھا میڑا تھا تو دس سرکمسٹینشیل ایویڈنس سفیشینٹ کہ اس کے اوپر تین سو چوپن مطلب جو مولسٹیشن کا تھا تھری ففٹی فور قلم لگا آئی پی سی کا and she was under age so POCSO was applied and یہ جادو ٹونا قانون لگایا نہیں تھا but once we saw this on news channel کہ ایسا ایک بابا دو کروڑ کا بارش گرانے والا he is been caught by the police so we went اوور سیلس پولیس اسٹیشن اینڈ وی کہ یہ قانون لگا ہے کیا کیونکہ پیسے کا بارش گرانا it comes under this act اور وہی پیسے کی بارش میں سے وہ پچاس ہزار اپنے بھی لے سکتے تھے بہرحال جی۔ میم ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ یہ جو بابا وغیرہ ہوتے ہیں ان کا اکثر جو ہے کنیکشن بہت بڑے ہائی لیول پہ بھی ہوتا ہے جہاں پر ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے بچ جائیں گے ہمارے یہ جو ہے اوپر آفیسر بیٹھے یہ ہمارے بھکت ہیں یہ جو ہے ہم کو بالکل کوئی سزا ہونے نہیں دیں گے ایسی حالت میں کس طریقے سے لوگ جو ہے انصاف پاتے ہیں یہ ایک بہت ہمیں مشکل ہوتی ہے کہ بہت بار ایسے بگ شاٹس ہوتے ہیں یا تو بڑے بڑے آفیسرس کہ ہمیں بہت مطلب برا لگتا ہے کہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ really the victim needs the justice but the victim doesn't get the justice why because of the high level pressure high profile racket سب ہوتا ہے اس کے اندر اینڈ بہت بار اس کے اندر ایسے لڑکیوں کے ساتھ پروسٹیٹیوشن میں بھی یہ بھگوان کے نام پہ ڈالا جاتا ہے you must have heard of devadasi system جی جی جی جی تو جی۔ جو ایک پرتھا تھی ایک کمیونٹی میں کہ جو بھی لڑکی جب بھی وہ she gets a puberty she gets a maturity she has to be sacrifice to the temple پھر ٹیمپل کا جو مین پرسٹ رہے گا he will use her first and then afterward she is open for all in the villager village میں جتنے بھی میلس ہے جس کو بھی یوز کرنا ہے he can use it use her تو یہ بھگوان کا دیوداسی دے ہیو ایک دیوداسی سسٹم ہے جس کو ابولش تو کیا گیا ہے بٹ ازنگ تو اس میں بھی گاؤں کے بڑے بڑے سرپنچ سے لے کے مینس جیسے گاؤں میں ہے اسی طرح سے جی جی کچھ ایسی پرتھائیں ہیں جن کے اوپر سے جو ہے آج بھی وہ جانا نہیں چاہتے لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہ پرتھائیں جو ہیں یہ رواج جو ہیں جو کلچر جو ہے وہ کس طریقے سے آپ کے سماج کو ہی کتنا کھوکھلا بناتے جا رہی کسی ایک بے گناہ انسان کو جو ہے آپ اس طریقے سے کالے جرم کی دنیا میں جو آپ کھینچتے جا رہے ہیں یو ڈونٹ نو اور بلکہ ہم یہ کہہ سکتے کہ لوگ اکثر یہ تہمت لگاتے کہ یہ انڈیا میں زیادہ ہے بلکہ بہت ساری چیزیں جو ہے ہم نے ویسٹ سے اڈاپٹ کی ہے ہمارا انڈیا پچھڑا دیش ہے نہیں ہمارا انڈیا پچھڑا دیش نہیں آئی پرسنلی بلیو کہ ہمارا انڈیا ویری ایڈوانس نیشن ہے کیونکہ جو وچ اور یہ ورڈس کہاں سے ویسٹرن کنٹریز باہر کی یہ سب ہیں yes and tarot cards and etcetera it is not our Indian culture دیکھ کے بھوشیہ بتانا جی۔ تو یہ بھی ایک سب یہ ہے کہ باہر کے دیشوں میں بھی یہ ہو رہا ہے جب جی۔ یعنی جی۔ جب اتنا سادہ ہوتا ہے خواتین کے ساتھ پریکٹسنگ سم میجیکل سو میں پوچھنا چاہوں گا کہ اکثر جو ہے کیونکہ یہ دا بابا از اے بگ شاٹ تو جو لیڈیز ہے جو وومن ہے دے آفن فیئر کہ اگر ہم اس بگ شاٹ کے خلاف بولتے ہیں تو then my family life entire life would be get destroyed his or her بھکس سو واٹ از دا آپشن کیوں کس طرح سے وہ اپنے من سے اس ڈر کو نکالے یا سال سال تک جو ہے uh, خواتین جو ہے ایسے بابا کے خلاف چھپ رہتی ہے اور جو ہے اپنے دل میں جو ایک فیلنگ لے کے بس گزر جاتی ہے کہ ہاں میرے ساتھ یہ غلط ہوا ہے تو کیا کرنا اکثر معاملوں میں چھپا بھی جی بالکل happens with specifically with the ladies when victims are ladies because زیادہ کر کے کیسز آپ دیکھو گے تو it happens with the ladies because in our society male dominated society they always want the ladies to remain on second stage on third stage lower stage so they don't want her to keep up and اسی لیے جو سیکشل آفینسز ہو رہے ہیں لیڈیز کے ساتھ کیوں ہو رہے ہیں تو دبانا چاہتے ہیں ان کے کیریکٹر پہ آپ لگا دو کچھ بھی داغ تو she will keep quiet recently we had the case کہ ایک لڑکی کو شادی فکس اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی جی۔ تو ایسے ہی کسی ایڈورٹائزمنٹ دیکھ کے she goes and meets the baba but he molest he rapes her and then she realise کہ سب غلط ہو رہا ہے ایسے تو میری شادی نہیں ہونے والی ہے اینڈ پیسہ بھی گیا اس کا سو وہ جاتی ہے مطلب ایک دم شی واز پرووکڈ مطلب اس کو اتنا وہ فیلنگ ہو گیا کہ نہیں بابا کو تو مجھے یہ کروانا ہے she goes to police station but her parents اس کو پیچھے کھینچ رہے کہ اگر تو آج آفنس رجسٹر کرے گی it will be in your name so تیری شادی جو بھی ہاں تو کل بھی تیری شادی نہیں ہوگی اور تیرے پیچھے اور دو بہنیں ہیں ان کے بھی شادی نہیں ہوگی تیری وجہ سے ہمارا پورا گھر برباد ہوگا جی۔ تو then the officer was knowing me he called me کہ میڈم ان کو آپ سمجھاؤ تو میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ identity of this kind in case such cases victim کا آئیڈینٹی ریویل نہیں ہوتی ہے so you don't have to fear you آپ کرو نہیں تو آپ نہیں کرو گے کیس فائل تو وہ بابا اور لڑکیوں کا ایسا ایسے کرتا ہی رہے گا اٹ ول گو آن یہی ہمت ان کو ملتی ہے کیونکہ لڑکیاں آگے آتی نہیں ہیں but then she never file the F R she just file the N C کی دھمکی دیا ہے وغیرہ بس اتنا این سی فائل کیا اس نے but this is the tragedy of our society کی ladies doesn't want to come up تو کیسے فائل کر سکتے ہم یہ ہمارا یہی کہنا ہے کہ یو اپروچ اس ہمارا مہاراشٹر سمیتی پورا مہاراشٹر میں کام کر رہا ہے جی، جی۔ اور ہماری شاخا ہے we have the branches we have more than three seventy five branches all district place taluka place اور گاؤں گاؤں میں ہمارے کاریہ ہے جی۔ کہ اگر آپ جانا چاہتے ہو تو آپ وہاں پہ ہماری مدد لو ہم لوگ آپ کو پولیس میں کمپلین کروانے کے لیے مدد کریں گے آپ کی آئیڈینٹی ریویل نہ ہو جی اس کی بھی ہم جی ذمہ داری لے کر یہ کام کرتے ہیں بیکاز وی نو کہ اگر آئیڈینٹی ایک بار ریویل ہو جاتی ہے then it will be problem for her جی،, جی جی یہی ہمارا بہت ہی مین کوشچن تھا میم کہ اگر اس طریقے سے اگر کوئی شکایت کرانے آ رہا ہے اور وہ اسے اپنی عزت کی جو ہے یو نو ڈر لگی ہوئی ہے یا خاندان کی عزت کی ڈر لگی ہوئی ہے تو پھر ایسے میں ایسے کیسز میں تو اف کورس اسے جو ہے انڈر کور رکھنا چاہیے یہ we are there as a Maharashtra Andhashraddha Nirmoolan Samiti we have the organisation تو وی کین ہیلپ جی تو ہمارا یہی مطلب اچھا اچھا اس میں میں میں مدت مدت کتنی ہوتی ہے ہے ہے ہے ہے کچھ اچھا، کچھ ٹائم ٹائم لمٹ لمٹ نہیں یہ یہ کبھی بھی بھی کر سکتے ہو because in cases of sexual یا تو آپ کے ساتھ ہوئی جی غلط ہوا لیکن جتنا لیٹ ہوگا اتنا میل بٹ سیڈ کی پرسن کرنے کے لیے لڑکوں کو وہ رکھ لیتا تھا اپنے آشرم میں اینڈ رات میں سیوا کے نام پہ he used to do very inhuman things with them unnatural sex with the boys and the boys were very kids at that time but after they read some cases newspaper approach and then we also when verify whether complaint is right or wrong کیونکہ آج کل ہمیں معلوم ہے کہ ہر ایک قانون کا غلط فائدہ لینے والے لوگ بھی ہیں دشمنی نکالنے کے لیے کسی کو اٹکانے کے لیے تو وی فرسٹ ویریفائی ہم ان سے ریٹرن کمپلینٹ لیتے ہیں فارورڈ کہ ہم لوگ اس میں ایسے ہی کیونکہ ہمیں ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ بعد میں وہ لوگ بول دیتے نہیں ہم نے تو نہیں کہا تھا اس طرح سے آپ آگے جاؤ جی, جی، ہم تو جی۔ آپ کے پاس صرف آئے تھے ہم نے صرف بات بتائی تھی تو یہ ہوتا ہے اس لیے we take the written complaint and then once we verified کہ اٹ از کریکٹ اس کو جینیونلی ہیلپ چاہیے then only we move further تو وہ کیس میں بھی ایسے ہی ہوا ٹٹوالا میں وہ بابا کے پر ہم نے اتنے اٹھارہ بیس سال کے بعد جب یہ لڑکے بڑے ہو گئے تھے ان کی شادی ہو گئی تھی ان کے بھی بچے تھے بٹ دیور جیسے آپ نے بتایا جی۔ کہ پوری زندگی وہ فیلنگ کے ساتھ جیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ غلط ہوا تو آلسو فرسٹریٹڈ کہ یہ کس کو بتاؤں کیونکہ گرل کین سے کہ میرے ساتھ ریپ ہوا ہے but once a boy says male says کہ میرے ساتھ ریپ ہوا ہے nobody is going to believe so they were keeping keeping but once they read about us us they came to and then four five boys were there and we have launch the complaint and that was also hard time for us to launch a complaint because easily police لوگ لیتے نہیں ہیں بیکاز وی نو بڑی بڑی شکتیاں ان کے پیچھے ہیں بالکل اینڈ دے ورک کہ آفینس رجسٹر نہ ہو because we had very bad experience in that کہ جو کرائم برانچ کا آفیسر انویسٹیگیشن کے لیے تھا he was the blind follower of that baba okay so he got the bail anticipatory bail and he میں کیوں اپنے گرو کے خلاف جو ہے یس کہوں گا یس اور بڑے بڑے لوگ مطلب منسٹرس لیول جی، جی. سے لے کر پولیس جی. آفیسرس کے بھی بڑے بڑے لیول کمشنر لیول کے لوگ بھی یہاں پہ ماتھا ٹیکنے آتے ہیں یہ ایک بھگوان دھرم ریلیجن اس کا جو ایک تھریٹننگ ہے ایک حلہ بنا دیا ہاں اس کو ایک بھگوان کے نام سے ہمیں ڈرا ڈرا کے یہ سب کروا رہے جی جی لیکن یہ تمام باتوں سے ہمیں ایک بات یہی صرف اور جو ہم کہہ لیں کہ اتنے بڑے کالے اندھیرے سرنگ میں جو ایک صرف امید کی روشنی وہ یہ دکھ رہی ہے کہ اگر آپ ڈٹے ہوئے ہیں اگر آپ کے پاس پختہ ثبوت ہیں ہیں ہیں اگر آپ آپ آپ جو جو چاہتے کہ کو کو انصاف ملے تو ان تمام بڑے بڑے پہنچ بھی ہے کہیں کہیں نہ پیچھے چھوڑ سکتے ہیں اور آپ کی جو سمتی ہے جو آپ نے بتایا کہ آپ انہی چیزوں پر کام کر رہے ہیں ایسے ہی کرپٹ آفیسرز uh, ہوں یا جو بھی ایسے لوگ جس اس چیز میں انوالو ہوں آپ جو ہے وہ انصاف دلاتے ہیں اس میں جی میم uh, یہاں پر جو ہے ہم نے تو یہ تمام باتیں کر لی لیکن یہاں پر ایک بہت ہی میرا آپ سمجھ لیں آخری سوال یہ اس سے پہلے کا ایک سوال ہے کہ اکثر ہم جیسے ہم نے پروگرام کی شروعات میں کہا کہ خواتین کو جو وچ کرافٹ کہہ کر یا اس پہ بھوت چڑیل پریت آتما ہے یہ وہ ایک افواہ بنا کر اس کی جو ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ اسے باندھ کر جو ہے یا تو موب لنچنگ ہو رہی ہے یا اس کے ساتھ بہت ہی کوئی غیر انسانی کام ہو رہا ہے یا اسے مار تک دیا جاتا ہے انفیکٹ مارنے والے اکثر اس کے فیملی والے بھی نکلتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے بھوت ہے یا چوڑا ہے ایسے میں عدالت کس طریقے سے ان موبز کے ساتھ جو ہے پیش آتی ہے کیسے مرنے والے کو انصاف ملتا ہے جیسے موب لنچنگ کا ریسنٹلی بہت ہی یہ ہوا ہے کہ جو دھانو میں ہو گیا کہ جو Hindu sadhu were passing by that jungle تو یہ کوئی برے کام کرنے والے یا جادو رونا کرنے والے یا اس طرح سے بات پھیلائی گئی اور پھر وہاں پہ آس پاس کے گاؤں والے سب جمع ہو گئے یا تو وہ لوگ ڈیکوئٹ ہیں ڈاکہ جی۔ ڈالنے آئے ہیں اس طرح کی افواہیں پھیلی اینڈ پھر وہاں کے آس پاس کے جتنے گاؤں والے تھے سب نے مل کے نہ جانا کچھ یہ نہیں کیا ویریفائی کیا نہیں سیدھے ان لوگ کو مار دیا اٹیک کر دیا اور آؤٹ آف دیٹ میٹنگ بہت سارے اس میں جو سادھو سینٹس تھے جی۔ وہ مر گئے جی۔ تو یہ ایک ایسا موب لنچنگ کا یہ ہے کہ جو اٹ از اے ماس فیتھ جی،, جی جی جی تو یہ موبس کے ساتھ کس طریقے سے پولیس پیش آتی ہے کیا ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے کیا ان پر کاروائیاں ہوتی ہیں جیسے مین اکیوز اریسٹ ہوتے ہیں تبھی during investigation they take other names also because they know who people were with them تو یہ during investigation names are reveal بھلے ہی پورا گاؤں کیوں نہ ہو and if the C C T V footages are then then police are definitely going to catch them یا فوٹیج میں دکھ رہے ہو آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں یہ غلط ہے نا اسی لیے تو ہم لوگ یہ قانون میں one of the schedule is کہ یہ اس اچھا۔ طرح سے وتھ دیٹ بلیف کہ یہ یہاں پہ ہم چھوڑ کے جائیں گے تو ہی ول گیٹ کیور اپنے آپ وہ ٹھیک ہو جائے گا جی۔ یہ غلط بات ہے جی جی کسی بھی جو اگر ذہنی طور پر جو مریض ہے اگر آپ جو ہیں اس کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جا رہے ہیں آپ کسی درگاہ کے حوالے کر رہے ہیں یا آپ کسی مندر کے یا مسجد کے جس بھی آپ کو جو بھی وہاں پر آپ اس کے حوالے کر دیتے ہیں وہاں والے جو ہے آپ کو اگر چین میں باندھ کر رکھے ہوئے ہیں یا آپ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بابا آ رہا ہے وہ جو ہے تھپڑے لگا رہا ہے اور اس ہاں۔ طریقے کے ٹریٹمنٹ کے نام پر جو ہے اس طریقے سے ان ہیومن ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے تو یہ سب غیر قانونی ہے جی تو اور کس طرح سے یعنی اگر میں ایک سٹیزن مجھے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ہاں یہ ایک ڈھونگی بابا ہے یہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے اور انفیکٹ اگر کہیں ایسا کچھ ہو رہا ہے تو مجھے کس طرح سے اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اپنے سماج میں جیسے now if you go to a baba you have ٹو آبزرو ابھی آپ کو جب یہ قانون پتا ہے کہ اس کے جی۔ اندر کیا کیا آفینسز ہے اور کیا کیا نہیں ہوتا ہے میں if he is giving just a preaching اگر وہ صرف پروچن دے رہا ہے اچھی باتیں بتا رہا ہے دین اٹس اوکے کہ چلو یہ اچھی باتیں بتا رہا ہے and it is not harmful to us تو ٹھیک ہے اچھی باتیں تو ہر ایک بتاتے یہ سب بتاتے کہ مطلب وہ لالچ نہیں کرنا چاہیے منہ جی. نہیں رکھنا چاہیے انسانیت بڑھا رہے ہیں تو یہ اگر پیار کا سندیش پھیلا یہ سب یا جو اگر اس طرح سے باتیں کر رہے دین تب لیول تک ٹھیک ہے but for that if they some کہ اگر hmm. آپ کو اس طرح سے شانتی چاہیے تو میرے پاس آؤ جیسے آپ نے بتایا کہ میڈیٹیشن کے بہانے کچھ نہ کچھ پرومس کرتے ہیں اینڈ دین دے ٹیک منی ابھی آپ کو کچھ آپ کا گھر میں تکلیف ہے یا تو آپ کا جو پراپرٹی میٹر چل رہا ہے پتی پتنی میں بے بناؤ ہے تو اس کے لیے پوجا کرنی پڑے گی اس کی شانتی کرنی پڑے گی اتنا خرچ آئے گا اتنے پیسے لگیں گے and we keep on giving money and پھر اموک ایک کے بعد وی یعنی ریئلائز یہیں پہ کہیں پہ جھوٹا یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کچھ چیٹنگ ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے بھی نہیں آ رہے ہیں تو یہ پہلا الارم ہے آپ کے لیے پہلی سائن ہے ہے کہ کہ آپ آپ جو سمجھ جائیں جہاں کہیں بھی اپنے ایفرٹس ڈال رہے ہیں پیسے ڈال رہے ہیں ٹائم ڈال رہے ہیں یا جو بھی آپ کا بلیف ڈال رہے ہیں یہ سراسر دھوکے بازی آپ کے ساتھ ہو رہی ہے اور اس کی کمپلین کرانا بہت ضروری ہے پہلی بات یہ ہے کہ چمتکار جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی all is that is your hard work yes absolutely ma'am میں یہ کہنا چاہوں گی آپ کے چینل کے مادھیم سے کہ نہ یہاں پہ بھوت ہے نہ پیشاچ ہے کوئی اس طرح کی بلیف جو ہے وہ بچپن سے ڈرانے کے لیے استعمال کی گئی ہے جی ایون ہم لوگ تو ہمارے اس میں نکالتے کہ کسی کا ہمارے ممبرس کا برتھ ڈے ہے تو وی ان سمشان قبرستان وہاں پہ جا کے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں اور وہ بھی اماوسیا کے دن جہاں پہ چاند نہیں ہوتا ہے پورا اندھیرا ہوتا ہے جی. جی. اور جنرل بلیف کیا ہے بھوت کب نکلتے ہیں اماوسیا کے جی، وقت نکلتے ہیں یا تو پیپل کا پیڑ ہے برگت کا پیڑ ہے وہیں پہ بھوتوں کی کالونی ہوتی ہے تو وی ٹارگیٹ دیز تھنگس کہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ دیز آر دی بلیفس ہم کو ڈرانے کے لیے یہ سب استعمال کی ہوئی چیزیں ہیں تو ہم لوگ قبرستان میں جا کے یہ کرتے ہیں سیلیبریٹ کرتے ہیں یا تو پکنک لے کے جاتے ہیں رات کے ٹائم پہ اچھا۔ تو اس طرح سے ہم لوگ لوگوں میں یہ پھیلانا چاہتے ہیں یہ ایک بات دینا چاہتے ہیں جی۔ کہ یہ سب غلط باتیں ہیں ایسی یہ جو جو بلائنڈ ہے these are nothing but the اب میں آپ کو پھنسایا جا رہا ہے اور جی، آپ کو جی، پچھڑا ہی پچھڑا رکھنا ہے if you start thinking ethically تو ان لوگ کے دھندے بند ہو جائیں گے ان کا کمائی کا ذریعہ بند ہو جائے گا جی انفیکٹ میرے سر بھی یہی کہتے تھے کہ قبرستان از سیفسٹ پلیس کیونکہ اندر اندر والا والا باہر باہر نہیں نہیں جا سکتا اور آنا چاہتا بالکل میم تو ایسے ہی ہمارا سوال ہے کہ پھر یہ ڈھونگی بابا جو ہوتے ہیں جو کس طریقے کے وعدے کر رہے ہوتے ہیں ان کی کیا سزائیں ہوتی ہیں انہیں قانون کون کون سی سزائیں دیتا ہے یہ ہمارا جو قانون ہے یہ بلیک میجک ایکٹ تو اس کے اندر مطلب جیسے میں نے بتایا کہ دیر آر الیون شیڈیولس تو جس آفینس جس طرح کا رہے گا اس طرح سے پنشمنٹ ہوگی اگر اچھا۔ زیادہ سیریس ہے تو زیادہ سیریس پنشمنٹ ہوگی but if it is along with other section other acts کیونکہ صرف یہی قانون نہیں لگے گا اور بھی قانون اپنے پریویلنگ جو ہے وہ لگ سکتے ہیں تو اف کسی نے اس جیسے نربلی دیا ہے ابھی ہم نے اسکول کے بچے کی بات کی کہ کسی چیز پانے کے لیے نربلی دیتے ہیں تو اگر اٹ از مرڈر تو مرڈر کا چارج آبویسلی لگنے والا ہے اینڈ یہ جادو ٹونا کا لگنے ہی والا ہے تو اس کے اندر ہمارے یہ قانون میں چھ چھ مہینے سے سات سال تک کی سزا ہے اور پچاس ہزار کا تک کا جرمانہ پانچ ہزار سے لے کے پچاس ہزار تک کا جرمانہ یہ پنشمنٹ صرف یہ قانون میں ہے اچھا اینڈ نان بیلیبل سیکشنس ہے بٹ جیسے قانون میں یہ یعنی بیل نہیں ہو سکتی جی۔ بیل ہو سک نہیں ہو سکتی بٹ جی۔ اگر مار پیٹ ہوئی ہے تو مار پیٹ کے حساب سے وہ قلم لگیں گے تو اس کی سزائے ہوگی وہ اس کے ساتھ میں ان کو پیسے لکھا گیا لگے گی جی۔ جیسے ابھی آسارام باپو ہے رام رحیم ہے تو انہوں نے اپنے دھرم کے نام پہ یا تو کچھ ہم لوگ چمتکار ہے یا ہمارے پاس بھگوان کی دیوی شکتی ہے سپر نیچرل پاورس ہے یہ کر کے جو لڑکیوں کو پھنسا فسا کے ان کے ساتھ میں سیکچل یہ کیا ہے تو اس کی وجہ سے ایز وہ جیل میں اتنے سالوں سے سڑ رہے ہیں تو دس از دا بگ ایگزامپل کہ آسارام باپو نے نہ کیول لڑکیوں کے ساتھ بٹ چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی ان نیچرل سیکشل آفینسز کیے ہیں تو پوکسو ایکٹ لگا ہے تو یہ جو ریلیونٹ ایکٹس ہے سیکشنس لگتے ہیں تو اس طرح سے ان کو پنشمنٹ ملتی ہے جی جی اور اسی پر ڈیپینڈ جی، جی، جی، کا متعلق جو ہے آپ نے ہمیں بتایا خاص کر کے تنظیم کے بارے میں ہمیں بتایا جو کہ اتنا بڑھیا کام کری بہترین کام کر رہی ہیں thank you so much for کام مجھے تمام ویورس کو ایک بات کہنی ہے کہ جب بھی آپ کسی اس طرح سے شردھا کا روپانتر اندھ شردھا میں ہوتے دکھ رہا ہے وہیں پہ آپ الرٹ ہو جاؤ وہیں پہ رک جاؤ اگر کسی بابا مولوی بوا آپ کے پاس سے پیسے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے اور اس کے بدلے میں آپ کا کوئی کام ہوتا نہیں دکھ رہا ہے کیونکہ اگر ایسے کسی دھارمک ودھی کے لیے پیسوں کی ضرورت بالکل نہیں ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو پیسے کی مانگ کی جاتی ہے تو وہاں پہ الرٹ ہو جاؤ اور اس طرح کی بلائنڈ بلیفس اور اندھ شردھا میں زیادہ سے زیادہ اندر نہ گھستے ہوئے ہمارے جیسی سنستھاؤں کو سمپرک کرو اگر آپ پھنس گئے ہو اس سے باہر نکلنا ہے تو ضرور ہماری سنستھا آپ کو مدد کرے گی بٹ میری تو یہی دلی خواہش ہے کہ آپ کسی ویورس کے ساتھ اس طرح کے واقعے نہ ہو آپ کو اس کی جانکاری ادھک سے ادھک لینے کی کوشش کریے اور ایسے بابا بوا مولوی اور جو بھی ہے ایسے پھنسانے والے لوگوں سے دور رہیے دھنیہ واد بہت بہت شکریہ میم شائستہ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ڈر ہے تو بزنس ہے اور یہی ہے کہ جتنا انسان ڈرے گا اتنا یہ باباز جو ان کا فائدہ اٹھائیں گے تو جی۔ یہی ہے کہ یہ پروگرام جو ہے شردھا کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ اندھ شردہ کے خلاف ہے بالکل بالکل تو ناظرین جیسے کہ آپ نے بہت ہی اطمینان سے اور بہت ہی صبر کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کو ابھی آخر تک دیکھ لیا تو آپ تمام کا شکریہ لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ سے بس آخر کا میسج یہی دینا چاہیں گے کہ اگر آپ کی زندگی میں کسی بھی طرح کے مسائل چل رہے ہیں اگر وہ میڈیکل ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جائیں اگر گھریلو ہیں تو پھر آپ لیگل ایڈوائز لیں یا پھر اگر آپ کے خود کے گھر کے کچھ مسئلے ہیں تو آپ آپس میں بیٹھ کر گفتگو کریں اسے سلجھائیں بجائے کسی اور کے پاس جا کر ماتھا ٹھیکنے کے آپ اپنے پرابلمس کا سلیوشن اپنے ہی باتوں میں حل کریں اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیہ شکریہ خدا حافظ